اور عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشرقین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور ام الحکم بنت ابی سفیان ایاز بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں اس وقت اس نے انہیں طلاق دی اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں اور عبداللہ بن عثمان سقفی نے ان سے نکاح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستاسی